حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ہاں پیتل کا ایک ٹب ہوا کرتا تھا انہوں نے فرمایا میں اس میں پانی ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو بہتر